ہمیں خوشی ہے کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں کلاسیکی موسیقی کے مشہور استاد فن اور ماہر موسیقار استاد نزاکت علی خان موجود ہیں اپنے عزیز سننے والوں کے لیے ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں ہاں تو خاص صاحب پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس گھرانے سے ہے جی میرا گھرانہ شام چراسی اس پنجاب میں ہے جی وہاں میں پیدا ہوا ہوں جی. اور اس وہ بہت پرانا گرانا ہے جی میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ اکبر کے زمانے سے جی جی چلا آ رہا ہے اور جی۔ چاند خان سورج خان جی۔ ہمارے بزرگ تھے جی جو کہ وہاں دربار میں جا کے گائے بھی جی اور ان سے ہمارا یہ سلسلہ ہے اور یہ موسیقی کی تعلیم مجھے گھر گھر سے ملی ہے اور یہ ہمارا خاندان سے چلی آ رہی ہے جی۔ ہمارے باپ دادا پردادا نقر دادا سے چلی آ جی۔ رہی ہے میرے والد کا نام تھا استاد ولیت علی خان جی اور میرے تایا کا نام تھا استاد احمد علی خان وہ بھی دونوں گاتے ساتھ ہی گاتے تھے تو یہ بہت کلاسیکل گرانا بہت پرانا چلا رہا ہے جی اور وہ بہت خدمت کیے ہاں، جی۔ پورے اب میں پاکستان میں جب سے فورٹی سیون میں آیا ہوں جی تو یہاں خدمت کر رہا ہوں جی جی ستائیس سال سے یہاں جی۔ اور باہر بھی کنٹری میں گیا ہوں ادھر باہر کن کن ملکوں میں گئے آپ افغانستان ہے جی ہاں جی نیپال ہے جی ہاں جی اور ہندوستان ہے جی جی ہمارے لیے یہ بھی باہر ہی ہے جی،, جی جی اور انگلینڈ گیا ہوں جی تین چار دفعہ جی اور بیلجیم فرانس پیرس اور جرمنی بلون برلن جی۔ ناروے بہت سے ملکوں میں گھوم چکے اور یقیناً وہاں آپ کے اس فن کو خراج تحسین پیش کیا گیا بڑی مہربانی کی ہے ان لوگوں نے جی۔ بڑا پیار سے سنا اور بڑی داد دی ہمارا جی۔ ہمارا بھی دل بڑا جی۔ ہمارا نام بھی ہوا ہمارے ملک کا بھی نام ہوا اس جی۔ سے بڑی خوشی ہوئی بالکل ہم نے ہمارے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے باہر جا کے ہمارے ملک کی بھی عزت بڑی ہاں یقیناً آپ جیسے افراد جو ہیں وہ پاکستان کا سرمایہ ہیں جی جی بڑی خوشی کی بات ہے یہ اچھا خان صاحب یہاں پر ہم ایک بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ چاند خان سورج خان کے بعد اپنے گھرانے کے چند بزرگوں کے نام لیجیے اور یہ بتائیے کہ وہ کس کس بادشاہ کے دور میں گزرے اور کن کن رجواڑوں میں وہ رہے یہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک دلچسپ سوال ہو جی جی مجھے تو کیونکہ میں ابھی جب بالکل چھوٹا تھا جب پاکستان میں آیا ہوں اچھا اچھا ہاں اور مجھے ڈیٹیل سے تو نہیں پتا ہے وہ اتنا پتا کہ ہمارے بڑے جو بزرگ تھے چاند خان سورج خان تھے جی، وہ جی۔ اکبر کے زمانے سے ان جی، کا ہاں۔ سلسلہ چلا ہے اس زمانے سے لنک ہے ہاں۔ تو یہ گھرانہ ہاں۔ بنا ہے پنجاب میں اچھا خان صاحب ایک بات اور بتائیے کہ چاند خان سورج خان جو کچھ گاتے تھے ان میں سے آپ کوئی ایک چیز ایسی سنائیے جو ہمارے سننے والے ایک مطلب یہ کہ برکت کے طور پر یا تحفے کے طور پر کہ ہمارے سننے والے اس سے خوش ہوں ان کی یہ مطلب چاند خان سورج خان مطلب وہ تو دربت گاتے تھے وہ زمانے میں درپتی تھے ہاں۔ تو تو میں تو خیال گاتا ہوں ہاں، ہاں۔ تو کچھ خیال کا یا کوئی ترانہ پیش کر سکتا ہوں اچھا ان کے مطلب دھرپد اس دور کی کوئی چیز چیزیں میں مجھے یاد ہے ویسے اس ٹائم میں وہ اچھا، اچھا، اچھا۔ رواج نہیں ہے لوگ گاتے نہیں ہیں جی، جی، جی، دھرپت کا ویسے مجھے یاد ہے چیزیں ایسی بات نہیں ہے یہ دھرپت جو ہے دھرپت کا رواج اکبر سے پہلے تھا یا اس کے بعد یہ اکبر سے پہلے بھی تھا جی جی اور بعد میں بھی رہا راجہ مان سنگھ جو تھا جی، جی، حضرت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جی۔ راگ ایجاد کیے وہ پہلے ہوئے ان سے جی جی اور ستار ایجاد کی اور تبلا ایجاد کیا نہیں ہم وہ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے نا ہاں۔ کہ یہ راگ درپت ہاں، پرانی گائکی ہے ہاں۔ درپت کا مطلب ہے کہ کوئی بادشاہ کی تعریف اللہ کی تعریف ہاں، ہاں، ہاں۔ پیغمبر کی تعریف میں خیال میں فرق کیا ہوتا ہے دور میں یہ ہے کہ بندش ہوتی ہے کہ اس میں آپ تا نہیں لے سکتے اچھا۔ اس میں آپ مرکی فندا نہیں لے سکتے جو مرغی فندا کہتے ہیں اس کو چھوٹے جی، جی، جی، تانے ہوتی ہیں اس کو مرکی فندا کہتے ہیں وہ خیال میں ہوتی وہ خیال میں آ جاتی ہے ساری تان سپاٹ تان یہ تیسری سپتک کا تان اس میں آپ تان نہیں لے سکتے صرف آپ لفظ پڑھ سکتے ہیں صحیح ہے ہاں جی جی، ہاں۔ تو اس میں بندش ہوتی ہے کہ راگ میں آپ ایک کہانی کمپوز ہے وہ آپ اس گا رہے ہیں اور تبلا ساتھ آپ کے وہ بھی فکس ہے چودہ ماترے یا چودہ ماترے وہ بھی آپ کے ساتھ بجا رہے ہیں کس چیز میں تبلا جو بھی ہے مطلب درپت میں یا خیال میں درپت میں درپت میں جی چودہ ماترے یا اچھا درپت میں تبلا بجاتے ہیں تبلا ساتھ بجتا ہے اچھا، اچھا۔ جی، ہاں۔ یہ پکھاوت وہ زیادہ بجتا ہے تبلا اچھا، کیونکہ فنکار کو تو اتنا یاست نہیں ہوتی کہ وہ تان لے سکے یا کوئی بل کہہ سکے یا ہاں، ہاں، کوئی اس کو یاست نہیں تبلا ہاں، زیادہ بچتا ہے اس میں اچھا، اچھا۔ تو اس لیے گویوں نے ذرا اس کو کم کر دی کہ تبلا زیادہ بچتا ہے تو گانا کم ہوتا ہے تو اس لیے خیال میں گانا زیادہ ہوتا ہے تبلا کم ہوتا ہے اس لیے خیال زیادہ کیونکہ خیال میں بہت سی چیزیں آئی ہیں سپاٹ آئی ہے تان آئی ہے تیسری سب تک کی وہ تیسرا درجے کی تان چلی جاتی ہے گرام ہاں۔ گرام سے مدھیہ گرام اور بالکل ٹیپ پر چلی جاتی ہے ہاں، چار گرام جی ہاں بالکل ہاں، یہ جی سب گرام ہوتے ہیں بالکل تو یہ بڑی آزادی ہے خیال میں راگ کا بڑھنا اور راگ میں بیوٹی راگ میں فیلن جی، جی۔ زیادہ ہے دھوپر سے زیادہ ہے اس میں زیادہ اضافے ہوئے ہیں اچھا ایک بات یہاں خاص آپ یہ بتائیے کہ یہ دھرپد میں یہ خیال میں دونوں یہ گائکی کی صنفیں جو ہیں اس میں آواز پر زیادہ زور دھرپد میں ہوتا ہے یا خیال کی گائکی میں ہوتا ہے خیال میں زیادہ آواز سے کام لیا جاتا ہے اچھا اور دھرپد میں مطلب الفاظ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے وہاں الفاظ وہی آپ نے استائی کہنے یا انترا کہنا ہاں۔ یا بوک سنچائی جو بھی ہے اس میں اس میں چار ہوتے ہیں آپ نے کہنے ہیں اچھا بھائی صحیح اس کا اصل نام پرانا جو تھا وہ دھروپد دھروپد کا میں نے ایک بہت اونچا جی۔ اونچے لفظ اور دھروپد کے مطلب اونچے لفظ ہاں، ہاں۔ پاک لفظ ہاں، یہ دھروپد کا مطلب یہ ہے اچھا یہاں پر خاص صاحب ایک بات بتائیے جی۔ کہ گائکی میں چار مہر مانی جاتی ہیں یعنی ڈاگر بانی گوہر بانی نوہر بانی اور کھنڈار بانی ہے نا اب یہ چار بانیاں ہیں ان چاروں بانیوں میں سے آپ کا گھرانہ کون سی بانی گاتا ہے کون سی مہر ہے آپ کے گھرانے کی یہ دو بات ہے یہ ہمارا یہ وہی پرانی بات آ گئی ضرورت کی بات آپ لے کے بیٹھ گئے میں جی، جی۔ خیال کی بات کر رہا ہوں جی، مجھے خیال کی بات کریں خیال میں جو ہے یہ اور مت ہر مت مت ہے اور متیں ہیں ہاں۔ یہ دبت کی جو یہ چیزیں ہیں جو آپ مجھے ہاں۔ اچھا تو مطلب یہ کہ اچھا یہ خیال میں خیال کی ہم زیادہ گاتے ہیں اچھا۔ اس میں تانے ہوتے ہیں اس اچھا، میں اچھل اچھا۔ کود اور زیادہ <laughs> صحیح ہے صحیح ہے اس لحاظ سے حرمت اس کو ہندی لگتا ہے مراد آپ کی یہ ہے کہ مطلب حرمت مت زیادہ یہ گائی جاتی ہے اس ٹائم گھرانہ آپ کا دھرپت کا تھا لیکن ہاں. آپ خیال گاتے خیال گاتے اچھا. ہمیں خیال بتایا گیا اچھا اب ہاں. یہ بتائیے خان صاحب کہ خیال میں آپ یعنی کس گھرانے کی گائکی کی گاتے ہیں خیال میں خیال میں ہم اپنا انداز ہمارا اپنا انداز بنائے اچھا، ہاں، اچھا. اپنے اپنا مطلب آپ نے خود اپنا انداز بنایا پیدا کیا اپنا انداز خود پیدا کیا تو یہ ایک بڑی ہماری ہمت کی بات ہے جی جی بالکل ظاہر ہے کہ آپ نے ایک چیز تشکیل دی خود خود آپ نے تشکیل دی اسے بنایا اسے سنوارا اسے اس طریقے سے پیش کیا سرخ کیا اس کو اس میں صحیح ہے اور اپنی طبیعت سے تانے اس میں مطلب اس میں سوز آئے اور اس ہاں۔ میں لوگوں کو بھی پسند آئے آپ لوگوں کا ریاض بہت رہا بہت رہا ریاض اور اتنا مطلب اتنا ریاض شاید دوسروں کا نہ ہو ہم یہ کسی کی برائی نہیں کرتے جی، جی۔ ماشاء اللہ سب بہت اچھے جی، لیکن آپ لوگوں کا ریاض جتنا ہے وہ سن کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے انتہا محنت کیا ہمارا ریاض بھی اتنی محنت کی ہے باہر سنانے کے لیے لوگوں جی ہاں پاس گئے دور دور اتنی دور لے گئے کہ مطلب اتنا پہلے گویا اتنی دور نہیں لے گئے تو یہ چیزیں آپ نے اپنی طبیعت سے آپ نے پیدا کی ہوں گے ہمارے والد نے ہمیں وہ دربت گاتے تھے خیال بھی گاتے تھے اچھا، اچھا۔ انہوں نے خود ہمیں جی۔ یہ خیال کی تعلیم دی کہ آج کل زمانہ ہے جی جی خیال کا جی اس لیے خیال زیادہ پاپولر ہے ہاں، اس لیے وہ خیال زیادہ مشہور ہے ہاں، لوگ چاہتے ہیں ہاں، تو اس لیے ہمیں خیال کی تعلیم دی صحیح ہے تو ہم جب چھوٹی عمر میں تھا میں جی جی تو میں نے بچپن میں سنا ہر بلب ایک جلسہ میلہ ہوتا تھا جی، ہمارے جی۔ وہ کلاسیکل جی۔ ہوتا تھا جلندر میں تو فرسٹ وہاں پرفارمنس ہوا تو اس میں دیکھا کہ پنڈت اونکار ناتھ صاحب اور کرشن راؤ پنڈت اور یہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا خاص عبد الرزیز خان بینکار اور یہ بڑے بڑے لوگوں کو وہاں سنا اور اس زمانے میں آپ بچے ہوں بہت چھوٹا تھا میں <laughs> ہماری آنکھیں بڑے بڑے گویوں میں کھلی ہے ہاں، ہاں، اس لیے میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنے بڑے گویے عاملی طور دیکھے ہاں، جو کہ آج کا نصیب نہیں ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں تو غرض یہ کہ اس میں آپ کی ہم آپ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ خیال کی گائکی میں آپ کی طبیعت کی اپج جو ہے وہ اسے زیادہ پھیلاؤ زیادہ ہے پھیلاؤ زیادہ آپ نے اپنی طبیعت سے پیدا کیا اسے اور پھیلایا اور مطلب یہ کہ تانے بنائے خیال آتا ہے اس کے بعد ٹھمبری دادرا جی، ایسی جی، چیزیں خیال ہاں، ہاں، کے ہاں، بعد یہ بھی لائٹ کلاسیکل ہے پہلے آلاپ ہے پھر ولمبت ہے پھر درت ہے پھر ترانہ ہے جی ہاں وغیرہ زیادہ آزادی ہوگی درپت سے زیادہ اس میں جی، آزادی ہے دران تو وہی آپ مال اس میں پانچ سو لگائیں گے جو ہے ماربے میں چھ سو لگائیں گے جو ہے ویسے اس میں آزادی زیادہ سے زیادہ آپ گا سکیں گے اس کو زیادہ اس کو لے جا سکیں گے صحیح ہے جی اچھا خان صاحب آپ یہ بتائیے کہ سکہ بند گائکی کے سلسلے میں ہم آپ کے مطلب خاندانی بزرگوں میں سے کوئی ایک چیز سننا چاہتے ہیں کوئی چیز تھوڑی سی مطلب سمجھا مطلب یہ کہ نسل گائے کی جسے کہتے ہیں نا تحریری گائے کی ہے کہ فلاں خیال یہ فلاں گھرانے کا ہے یہ اس کے گھرانے کا ایسی کوئی چیز آپ تھوڑی سی وہ بات ہوگی نا ہم تو نئے زمانے کی بات کر رہا ہوں نئے زمانے میں خیال ہمیں ہاں۔ سکھایا گیا اور ہاں، ہاں۔ خیال ہی ہم گاتے ہیں تو خیال میں کہو تو میں ترانہ ترانہ ہاں یہ کچھ آپ نے لکھا بھی ہے لکھا ہے یہ میں لکھا اور میرے جی۔, جی جی جی ضرور ضرور تو یہ ہے جادو کیا تو منوا ہاں جی ہاں۔ انترا ہے پیت کی ریت وہ نہیں جانے کی ریت وہ نہیں جانے پیت کی ریت پیت کی ریت وہ نہیں جانے ہاں۔ بیت گئے بہت دن تو رے ننوا جادو کیا تو رے ننوا اچھا۔ ہائے رے منوا واہ واہ واہ مطلب یہ صرف یہی نہیں گائے کی نہیں بلکہ شاعری بھی کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا مجھے ذہن کو میں زمانہ تھوڑا دیکھا ہے پھر ہوں ذرا سنا دیجیے آپ تو اب یہ پہاڑی میں ہے جی جی ضرور جادو کیا تو نینا مادری نین ہے منوا جادیا توری نین پیتکریت وہ نہیں جی۔ کریت وہ جان خوشی تور کے لیے واہ واہ بیت گئے بہت دن آ بیت گئے بہت گوتنوا تور نینوا جادوکیا تور ننوا ہر منوا

تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ جب گاتے ہیں تو یہ چاروں کنٹھیاں استعمال کرتے ہیں آپ یا یہ کہ ایک ہی کنٹھی استعمال کرتے ہیں خیال میں چاروں ہوتے ہیں جی چاروں جی ہاں جس کو آتی ہو جی جی ہاں یہ ظاہر ہے ہے ظاہر ہر آدمی کو نہیں آتی ہے بڑا مشکل ہے چار کنٹ سے گانا ہاں۔ اور یہ خیال میں آزادی ہے جس کنٹھ سے کنٹ سے چاہے گا ہاں۔ اچھا آخر میں ہم آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہیں گے فرمائیے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں سات سروں کے سات مقامات ہیں جی۔ مثال کے طور پر فرض کیجیے نکھاد کا سر ہے ہاں۔ تو وہ سمجھے ناک کے بانسے کے قریب سے جی, جی۔ مطلب وہ ادا کیا جاتا جی جی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ مطلب ان سروں کے مقامات یہ یہ کوئی فرضی بات یہ ہے کہ جیسے سات آسمان ہے اور جی جی اور ایسے زمین کے نیچے سات طبق ہیں جی، ایسے ویسے سنا ہے تو اسی انداز سے انہوں نے سات سو سات سو انسانی جسم میں سات مقامات ان کے ہیں بالکل مثلا دھیوت یہاں کہی جائے گی رشاد یہاں کہی جائے گی بالکل گندھار یہاں کہی جائے گی اچھا۔, اچھا خان صاحب ایک بات اور بتائیے اور وہ یہ خرچ کا جو ہے ہاں، ہاں، وہ ہاں۔ یہاں سے ادا ہوگا جی، جی۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جو پرانے زمانے میں جب مسلمان یہاں موسیقار نہیں آئے تھے اور انہوں نے یہ کانٹریبیوشن یہاں نہیں کیا تھا جی، اس جی۔ موسیقی میں ہاں جی۔ خیال وغیرہ اور یہ ان چیزوں کی جان تو اس سے پہلے جو یہ لوگ گاتے تھے سر لگاتے تھے وہ کھڑے سر ہوتے تھے اچھا وہ کہتے تو تھے اسے بارہ سر جیسے رشاد اسچا رشاد اب گندہار ہے تو گندہار سے چندہارشچا اسچا یہ یہ مطلب ڈبل ڈبل سر جی، جی، جی، لیکن اصل میں سات سر کھڑے سر لگاتے تھے تو آپ کے خیال میں یہ قابل عمل بات تو نہیں ہے نا جیسا وہ بیان کرتے ہیں کہ بارہ سر بارہ سو ہم بارہ سو کو مانتے ہیں دوسری طرح سے مطلب کومل اور رکھپ کر کے تو آپ مانتے ہیں ہاں بارہ سو سر کو ہم مانتے ہیں اور استعمال ہمارا ہم سات سر کو کہتے ہیں سارے گا ما پادانی یہ ہم اس کو اچھا، تو خاصا یہ گرام پھر کس طرح بناتے ہیں اچھا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی نوازش کی آپ نے تشریف لائے اور ہمارے عزیز سننے والوں کے لیے آپ نے یہ صاحب میرا سلام آپ کو